محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آواز بلند دودھ پاک کا نخانہ پیش فرمائے بات وہی ہے انداز نیا ہے بات وہی ہے جو حضرت حسان نے ثابت نے کی وہ احسن امید کا لم تو میرے محبوب آپ کے جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے آقا دیکھتی کیسے کہ آپ کے جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا خلقت خواہ من امین کل میرے محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے آپ میں کوئی عیب ہی نہیں حتیٰ کہ آپ اس عیب سے بھی پاک ہیں کہ آپ کے اوصاف ختم ہو جائیں حضور کے اوصاف کبھی ختم نہیں ہو سکتے کسی کے وسط کا ختم ہو جانا بھی عیب ہے میرے محبوب اس عیب سے بھی پاک ہیں اسی لیے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خلقتا مبرع من کل عیب کأنکا قد خلقتا کما تشاء حتیٰ کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا جیسے آپ چاہتے تھے اور حضرت حسان ثابت نے یہ بات ایسے تھوڑی دی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسان ثابت کی عمر کتنی انہوں نے سفر کتنا کیا ہوگا انہوں نے دنیا کتنی دیکھی ہوگی یہ دعوی کر دیا کیا تو اس شخص کے لیے جس کے ذہن میں یہ اعتراض آیا اس کے لیے جواب بھی میرے محبوب نے تیار کر دیا ایک دعا دے کر حسان بن ثابت کو دعا دے کر کیا دعا کہ اے اے اللہ اللہ حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے اور ایک دن میرے محبوب نے خود جبریل سے پوچھا ہے جبریل تو نے تو جہاں تو نے تو بہت گھوما بہت دیکھا بتا کہیں مجھ سا بھی دیکھا کہیں کوئی میرے جیسا بھی نظر آیا کہیں کوئی ایسا نظر آیا جو میری مثل کہو تو جبریل امی نے جواب دیا کہ میرے محبوب میں نے مشرق دیکھے مغرب دیکھے شمال دیکھے جنوب دیکھے جہاں گھوم لیا لیکن میرے محبوب آپ جیسا کوئی نہیں حسان کی زبان سے کون بول رہے ہیں جبریل امی بول رہے ہیں حسان نے نہیں دیکھی دنیا تو کیا ہوا جبریل نے تو دیکھی ہے اسی بات اعلی اعلیٰ نے یوں پیش کیا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا بات وہی ہے انداز نیا ہے اور جس نے یہ نعت کہی وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں جناب خالد محمود خالد نشمندی ویسے عموماً میں ان کی نعت کا ایک ہی شیر پڑھ پاتا ہوں آج کوشش کروں گا دو چار شیر اور پڑھ لوں یہ شعر ایسا ہے کہ اس کے اندر جتنا کہا جائے بندہ تھک جائے گا قلم ٹوٹ جائیں گے لیکن بات پوری نہیں ہوگی کیونکہ بات ہی ایسی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر رسول اللہ کی کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا حضور کی تعریف کا کسی کے پاس نہ ایسا قلم ہے نہ کسی کے پاس ایسی سوچ ہے نہ کسی کے پاس ایسا علم ہے کوئی میرے محبوب کی کما حق تعریف نہیں کر سکتا اسی بات کو غالباً یہ شعر جو ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلی کا لکھا ہوا ہے یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الفدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر اسی بات کو خالد محمود خالد صاحب یوں کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہ میرے ججتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہ جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی ملک کونے دل میں داروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ارے جن کے تلووں کا دھون ہے آپ حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی مانگنے والے ہم کو تو یوں چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون سچا کیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار سار ایسا نہیں کوئی ہاں، دن کو منہ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے دینے کو ہاتھ چاہیے لیکن قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں دینے کو منہ چاہیے کیا مطلب ارے منہ بھی تو ایسا چاہیے نا کہ جس کے منہ سے نکل جائے ہو جا تو ہو جائے جیسے تیرے سرکار ہے ایسا نہیں کو نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا اگر ڈھونڈے کسانی محمد والی چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار میں بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام آپ نے کہنا ہے لاکھوں سلام ارے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا اس جبی نے جن کے سجدے کو نہرا پہ کعبہ جھکی ان بھو کی لتا پتے لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی پینی کی رفت پہ لاکھوں سلام پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سب ابرے کرم چھا گیا رخ کدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی تب نے تم آ گیا اس نکاح عنایت پہ لاکھوں سلام جیسے تیرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے تیرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اللہ اللہ و نزدیک کے سننے والے وہ کان حضور دور سے بھی سنتے ہیں حضور قریب سے بھی سنتے ہیں پکارو یا رسول اللہ پکارو پکارو رسول نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی کہ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بار وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی کھلے کچھ کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں لائی الفجر حق مانگ کی لاکھوں سلام جیسے میرے سرکار گئے بولو ایسا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار گئے کلام الہی میں شمس الدحا کے رچہنا نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو ذاتی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش داری تیرا محرم راز ہے روح امی تیرا مسند ناز ہے عرش داری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جن نیل گیا کوئی پوچھتا ہوا ہے نا ہوگا شاہ تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید کھائی شاہ تیرے شہروں کلاموں پاپا کی پسند جیسے میرے سرکار بولو ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار وہ جو نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جو نہ ہو ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی دیکھو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان گئے حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا حضور نہ ہوتے ہم بھی نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی شمس و قمر نہ ہوتے بکرو بر نہ ہوتے کچھ کو تر نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا میں سب سے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چننوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دفن میں زبان تمہارے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 سے یہ تاجو کمر یہ حکم داما تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بانی نہ لوح موبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو کھولی ازل کی نیہا تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے جہاں جہانے لیے تمہارے ہیں یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاپ سیے یہ سترے بادہ تمہارے لیے نچی مسی کبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ حق بھیڑی کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوں میں خور کو جیسے میرے سرکار گئے نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہم بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں ہاتھی میں برایا تمہیں کاسی میں اتایا تمہیں شاپ ستایا تمہیں دا پہ بلایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا کماری پاک مریم وہ نفق تو فیغ کا دم ہے جب نشان آزم مگر میں نہ کجایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدرا والے جب جہاں کے تھالے سبھی چھان ڈالے تیرے پائے کا نا پایا تجھے اکلے بنایا تجھے اکلے یک بنا جیسے سر سرکار گئے نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے سر سرکار ایک باب بھی ہوا جمال یار کی زیبائیاں دان ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیان سے ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے بس رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں جیسے میرے سرکار ہے لطافت ہے کہ نہیں کوئی نہیں کوئی شان لتافت ادب سے پہ نظر مگر دیکھ ادب سے کیونکہ یہ گنبد خزرا ہے تماشان گنبد خزرا دذرا والے بیٹھے عشق والوں میں عشق کی بات کی جائے تو لطف دیتی ہے ایک دن آسمان نے زمین سے کہا ہے زمین سن مجھ پر سورج ہے مجھ پر چاند ہے مجھ پر تارے ہیں زمین نے سنا سن کر کہاں آسمان سن کچھ پر سورج ہے صحیح کچھ پر چاند ہے صحیح کچھ پر تارے ہیں صحیح لیکن سن آسمان مجھ پر مدینہ ہے مجھ پر مدینہ ہے وہ جواب دیا ایسا تانا دیا کہ آسمان کی کمر جھک گئی اعلی حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے اردو ہے ہمارا اعزاز یہ حاصل گئے تو زمین کو کیونکہ اپلاک پہ تو گمبدے خزرا نہیں کوئی اپلاک پہ تو گمبدے خزرا نہیں کوئی اس رنگ کا اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کو اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت ہے گنبد تو گنبد تو بہت ہے مگر تو بہت ہاں، گنبد تو بہت ہے لیکن اس گنبد کی کیا بات کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز میں حضرت کا قلم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے محبوب عرش ہے اس سبز قبا میں پہلو میں جلوا اتی و عمر کی ہے سادے کا کان ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کمر ہے اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی ارے گنبد تو بہت ہے مگر خزرا نہیں کوئی وز تو بہت ہے مگر سرکار کی رحمت مگر خوب نواز پر یہ سچ ہے کہ خالد سا یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکو کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جے سامی کو نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سے میرے سرکار اس ہاتھوں میں پرچم نہیں تو کیا ہوا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اسے پرچم بنا دو اور مل کے کہو جیسے میرے سرکار نہیں کوئی کوئی جیسے میرے سرکار